رہنماؤں کی سی صورت راہ ہماری کام ہے رہنماؤں کی سی صورت راہ ہماری کام ہے راہ زن ہے کو بکو اور رہنما ملتا نہیں معذرت سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات اور آپ کی دینی خدمات سے اسلام و سنیت کو جو بے پناہ فائدہ پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے جب وہابیت کا فتنہ اپنی پوری خباستوں کے ساتھ ہندوستان میں ظاہر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا امام احمد رضا کو بریلی شریف میں پیدا فرمایا اور آپ نے ان تمام فتنوں کا اپنے قلم کے ذریعے ایسا زبردست رد فرمایا کہ آج بھی باطل طاقتیں آپ کا نام سن کر گھبرا جاتی آپ کا خاص مشن رد وہابیہ اور بد مذہبوں سے دوری تھا اور اسی روش کو اپنانے کی تعلیم آپ نے اپنی مکمل زندگی سے دی آپ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسی مقبول ہوئی کہ دین اسلام کی شناخت اور سراط مستقیم کی پہچان آپ کی ذات سے ہونے لگی اور آپ کا مقدس نام ہر سنی کے دل کی دھڑکن بن گیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کا نام ہر سنی کی ضرورت بھی بن گیا اور بہت سے لوگوں کا کام آپ کے نام سے چلنے لگا ایک تو وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مشن اور مسلک کو صحیح طریقے سے پیش کر کے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر کچھ وہ بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں مگر اسلام اور شریعت کے احکام میں فیر بدل کرتے ہیں اور اسی کو مسلک کی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خاص مشن رب سے وہابیہ کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح اپنے مفاد کی خاطر عوام کو دھوکہ دینے والے لوگ انفرادی طور پر تو بہت ہیں لیکن اجتماعی طور پر ایک تنظیم جسے لوگ دعوت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں سب سے آگے نظر آتی ہے دعوت اسلامی کی بنیاد کس نے رکھی اور کس مقصد سے رکھی یہ بات اتنی اہم نہیں بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی موجودہ پالیسی اور اس کے امیر ریاض رفتار کی خطرناک ذہنیت سنیوں کو حرام میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ آپسی خانہ جنگی اور انتشار کا ماحول پیدا کر رہی ہے سچ کہا کہنے والے نے کہ ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاروں کی دھوم آج کچھ نادان یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ریاکاری کی دھوم مچی ہے حالانکہ اس تنظیم کو امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے سے کوئی مطلب نہیں اور ان کے اصل مشن سے اسے کوئی واسطہ نہیں سامعین اکرام سیدنا نہ اعلیٰ حضرت نے عقائد و اعمال کے ہر عنوان پر کام کیا لیکن اپنی آخری وصیت میں اہمیت دے کر جس کام کا ذکر فرمایا وہ رد و حقیقت ہے اپنی وصیت میں آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بولی بھیڑے ہیں بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دے تمہیں فتنے میں ڈال دے تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچو اور دور بھاگو دیوبندی ہوئے راپسی ہوئے نیچری ہوئے قادیانی ہوئے چکرالوی ہوئے غرض کتنے ہی فرقے ہوئے اور اب سب سے نئے گاندھی ہوئے جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا یہ سب بھیڑیے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں حضور سے صحابہ روشن ہوئے ان سے تابعین روشن ہوئے ان سے ایمین مجتہدین روشن ہوئے ان سے ہم روشن ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تقریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت جس سے اللہ و رسول کی شان میں اپنا توہین پاؤ پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو میں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتایا اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو حجت اللہ قائم ہو چکی اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت سامعین آئیے اب سیدنا اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سماعت فرمائے جس میں آپ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے اور حیثیت کے مطابق اس میں روپیہ خرچ کرنا مسلمانوں پر فرض ہے چنانچہ سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا کہ جب گمراہ جماعتیں مسلمانوں کو بہتانے کی کوشش کریں اور ان کے عقیدے میں شک پیدا کر کے انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہیں ایسے حالات میں واس کی مجلسیں قائم کر کے عوام کے ذہن کو صاف کرنے اور ان کے شک کو دور کرنے کے لیے بد مذہبوں کو جواب دینا اور ان کا رد کرنا فرض ہے یا واجب مستحب ہے یا جائز اور یہ کہ ان کاموں میں روپیہ خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سیدنا اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گمراہ بدین رافضی ہو یا مرزائی وہابی ہو یا دیوبندی وغیرہ خد مخد الحم اللہ تعالی اجمعین مسلمانوں کو بہکائے کتنا وہ فساد پیدا کرے تو اس کا دفاع اور قلوب مسلمین سے شبہات شیاطین کا رفع فرض اعظم ہے جو اس سے روکتا ہے عن سبیل اللہ یبغونها عوجا میں داخل ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اس میں کجی چاہتے ہیں چند سطروں بعد بدینوں کے رد سے روکنے والوں کے تعلق سے فرمایا شیطان کے مکر کو دفع کرنے سے روکنا شیطان کے سوا کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ان پر فرض ہے کہ جس کا فتنا اٹھتا دیکھیں سد کریں یعنی روکیں واض علماء کی ضرورت ہو واض کہلوائیں اشاعت رسائل کی حاجت ہو اشاعت کرائیں حسب استطاعت اس فرض عظیم میں روپیہ صرف کرنا مسلمانوں پر فرض ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فتنے یا فساد یا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم اس وقت ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی لانت ہے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ جب بد مذہبوں کے دفاع یعنی رد نہ کرنے والے پر یہ لانتیں ہیں تو جو خبیص ان کے دفاع کرنے سے روکے اس پر کس قدر اشد غضب وہ لانت اکبر ہوگی فتح رضویہ جلد نو صفا دو سو چھیاسی سامعین سیدنا اعلی حضرت کی وصیت اور فتوے کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بد مذہبوں کا رد کرنا اور ان کے فتنوں سے لوگوں کو بچانا فرض اعظم اور اس کام میں اپنی حیثیت کے مطابق روپیہ خرچ کرنا مسلمانوں پر فرض ہے آپ نے حدیث پاک کا یہ بھی بتا دیا کہ جب بد مذہبوں کے فتنے ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم اس وقت ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی لانت ہے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل ان باتوں کی روشنی میں جب ہم دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں تو معاملہ بالکل الٹا نظر آتا ہے ان کی خاص درسی کتاب فیضان سنت جو ان کے نزدیک تمام علماء اہل سنت کی کتابوں سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہے اور ان کے نام نہاد مصنوعی مدنی ماحول میں آنے کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے بارہ سو سے زیادہ صفات میں سے ایک صفا بھی رد وہابیہ پر نہیں کہیں پر بھی دیوبندی وہابی غیر مقلد مودودی کا نام و نشان نہیں نہ ان جماعتوں کا نام ہے نہ ان کے پیشواؤں اور مولویوں کا نام ہے نام تک نہیں تو رد کیا ہوگا آپ سوچیں گے کہ فیضان سنت میں نام نہیں رد نہیں تو شاید کسی اور کتاب یا رسالے میں ہوگا تو ایسا بھی نہیں ان کے جاہل امیر اور ان کی مکار مجلس نے ہزاروں لاکھوں کتاب اور رسالے چھاپے مگر کوئی بھی بد مذہبوں کے رد کے عنوان پر نہیں یہ کوئی معمولی بات یا اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک منظم سازش ہے کہ کسی بھی کتاب میں بد مذہبوں کا نام نہیں رد نہیں بہرحال اگر آپ یہ سوچیں گے کہ کتابوں میں رد نہیں تو جلسوں اور تقریروں میں رد ہوگا تو یہ سمجھنا بھی غلط ہے کیونکہ ان کی کسی تقریر میں بھی بد مذہبوں کا نام نہیں رد نہیں الیاس اختار کی کسی تقریر میں بد مذہبوں کا نام نہیں رد نہیں اس عنوان پر اس کی کوئی تقریر نہیں مثلا یہ عنوان کہ مولوی اشرف علی تھانوی گستاخ رسول ہے اس کو مسلمان جاننے والے خارج اسلام ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی توہین رسالت کا مجرم ہے اس کے ماننے والے گمراہ ہیں مولوی قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ کیوں دیا گیا دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بد مذہبوں سے میل جول اور رشتہ داری حرام ہے بد مذہبوں کا رد کرنا فرض ہے ایسے عنوان پر ان کی نہ تو کوئی کتاب ہے نہ تقریر نہ پمپلیٹ نہ سیڈی کتاب تقریر پمپلیٹ سی ڈی یہ سب رد وہابیہ کے جائز طریقے ہیں اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو گمراہیت کے طوفان کا زبردست مقابلہ ہو سکتا ہے مگر انہوں نے ان میں سے کسی بھی چیز کو بد مذہبوں کے رد کے لیے استعمال نہ کیا اور جھوٹ اور مکاری تو دیکھیے کہ ٹی وی چینل شروع کرنے کے لیے بد مذہبوں کے رد کا بہانہ کیا اکابر علماء نے یا کسی بھی معتمد و مستند مفتی نے ان کو ٹی وی چینل کی اجازت نہیں دی مگر پھر بھی انہوں نے زبردستی چینل شروع کیا اور ٹی وی اور مووی سے لوگوں کو حرام کاری میں مبتلا کیا اور گھروں کے علاوہ مسجدوں میں بھی ٹی وی گھسانا شروع کیا یہاں ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ کیا واقعی اس میں انہوں نے بد مذہبوں کا رد کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس جیسے دوسرے گمراہوں کی حقیقت بتا کر لوگوں کو ان کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کی وہابیوں کی گستاخیاں لوگوں کو بتا کر لوگوں کے دین و ایمان کو محفوظ و مضبوط کیا تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہرگز نہیں سامعین کرام ہم نے ان کے چینل کی ایک ہفتے سے زیادہ کی آڈیو ریکارڈنگ یعنی آواز سنی جو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے آپ حیرت کریں گے کہ اس میں کہیں بھی ذاکر نائک وغیرہ بد مذہبوں کا نام نہیں غد نہیں اور دعویٰ یہ کہ اسلام دشمن طاقتوں کی گمراہیت کا جواب دینے کے لیے حرام چینل شروع کیا گیا بلا شبہ دیوبندی وہابی غیر مقلد اہل حدیث مودودی جماعت اسلامی شیعہ و قادیانی اور اس کے علاوہ کئی فتنے ہمارے درمیان موجود ہیں جو ہر لمحہ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آئے دن ان کا شکار بن رہے ہیں ایسے ماحول میں تو ان فطروں کا حلل اعلان رد کرنے کی شدید ضرورت ہے مگر دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت کے اس اصل مشن کو چھوڑ دیا اور جید و اکابر علماء کرام کے فتووں کے خلاف غلط فتوے عام کر کے دین و سنیت میں دخل اندازی کی کوشش کر رہی ہے حرام کو حلال کہنے کی ضد میں شہر شہر گلی گلی بلکہ مسجدوں میں بھی لڑائی جھگڑا پیدا کر کے سنیت کو زبردست نقصان پہنچا رہی ہے چنانچہ اس کی ان حرکتوں کو لگام دینے کے لیے اکابر علماء اہل سنت نے عوام کو اس سے دور رہنے کا حکم دے دیا ہے اور اہل سنت کی عظیم خانقاہوں سے اس کے بائیکاٹ یا دور رہنے کا اعلان آ چکا ہے بریلی شریف سے ندیزۂ اعلیٰ حضرت وارث علوم رضا جانشین حضور مفتی اعظم قاضی القزاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان قادری اظہری مد اللہ العلی نے اپنی تقریروں میں صاف الفاظ میں دعوت اسلامی سے دور رہنے کا حکم دے دیا ہے سامعین کرام حضور قادر شریعہ کی مقبولیت صرف امام احمد رضا سے رشتہ نصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم شریعت میں آپ کا وہ مقام ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی آپ سے برادری کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور دنیا کے تمام مفتیوں کے درمیان آپ سب سے بڑے مفتی یعنی مفتی اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں چنانچہ دعوت اسلامی نے بھی اپنی کتاب ٹی وی اور مووی کے صفحہ انتیس پر آپ کو مفتی اعظم لکھا ہے حضور تاج الشریعہ کی تقریر آپ اسی ٹریک میں اور ٹریک نمبر بارہ میں سن سکتے ہیں حضور تاج شریعہ نے ممبئی میں چودہ اکتوبر دو ہزار دس کے خطاب میں صاف صاف اعلان فرما دیا کہ دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلک نہیں یعنی یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ نہیں کر رہی ہے سنیے سب سے بڑی پہچان ہمارے لیے ہمارے آستانوں کے وہ بزرگ ہیں اس بدلتے ہوئے زمانے میں کہ جو زمین کے نیچے چلے گئے اور یہ پہچان مقرر کر گئے وہ بدلنے والے نہیں ہیں اب اس بدلتے ہوئے زمانے میں کوئی بدل جائے لیکن مسلک اعلی حضرت کا جو نعرہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے آستانوں کے یہ بزرگ یہ نعرہ دے گئے ہیں یہ نہ یہ بدل سکتا ہے اور نہ ہمارے بزرگ بدل سکتے ہیں تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہی مطلب کہ اعلیٰ حضرت یہ سچی پہچان ہے اور یہی قرآن کریم کا پیغام ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو تو اس پر میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اپنے کلمات کو اسی دعا پر میں ختم کرتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت جس کا ترجمان جو مسلک اعلی حضرت اہل سنت کا جو صحیح کا ترجمان صحیح ترجمان ہے جس کو ہمارے بزرگان دین ہمارے آستانوں کے بزرگ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب آستانہ کالپی کے بزرگ اور حضرت حضور احسن العلماء آستان آئے کے بزرگ اور جو تمام سنی آستانوں کے بزرگان دین جو نعرہ دیتے رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس مطلب کے اہل سنت پر قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالی مخدوم گرامی قیاس الدین صاحب کو اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ توفیق رفیق عطا فرمائے اور مسلک مطلب کے سنت اور مسل مطلب کے اعلیٰ پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہزادگان کو ہمارے آستانوں کو اور ہمارے جو علماء ہیں اور جو مشائق ہیں ان کو اس پر قائم رکھے اور یہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت نام کس بات کا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے مجحدوں کی کیا مربت کیجیے اور غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل کیا رسول اللہ کی کثرت کیجیے اور دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا یہ ہے مسئلہ کے آزاد ایک سنی کو ایک سنی کو غیر سنی سے کوئی غرض نہیں یہ مسلق حدت ہے مسلق حدت علماء کونسل نہیں ہے اور علماء کونسل کے زیر انتظام اور علماء کونسل سے جو جڑی ہوئی سن دعوت اسلامی ہے وہ مسئلہ کے اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے نہ دعوت اسلامی نہ سن دعوت اسلامی یہ لوگ مسئلہ کے مبلغ نہیں ہے مسئلہ کے اعلی حضرت کے مبلغ وہ ہیں جو سچے پکے سب سے کٹ کر کے اعلی حضرت کے اور خان بان برکات کے اور خان باز کارپی کے جو لوگ ہیں جو سچے سچے پکے سننی ہے وہ مسئلہ یہ حضرت مبلغ بولے مسلک گا ماد مسلک کو پہچانو اور مسلک اعلی حضرت کے جو سچے پکے مبلغ ہیں ان سے رابطہ رکھو اس بدلتے ہوئے زمانے میں مطلب اعلی حضرت بولا بھی جاتا ہے اور اسٹیج کے نیچے جو ہے دیوبندی بہا بھی سب ایک کیا جاتا ہے ایسے لوگوں سے تم کو ہوشیار رہنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سچا پکا سننی رکھے اور ہم کو اللہ تبارک ہم کیا ہے ہم سب غلام مصطفیٰ ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مصطفیٰ کے دین کو اور مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سینے سے لگائیں اور ان کی نویش کو اپنے لیے سے راہ بنائیں اللہ تبارک ہم کو سب کو مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعظم کی سنت پر اور ان کی محبت پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے وہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و و صاحب علیہ وسلم سامعین کرام اس سی ڈی کو آپ خود سنیں اور کاپی بنا کر زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور بلوٹوتھ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں اگر تیار سی ڈی ٹائٹل اور کور کے ساتھ چاہیے تو موبائل میں لکھیں ٹی سی ڈی اور اسی اسی بہتر پچہتر پچہتر پر ایس ایس ایم کر دیں ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایم ایس نہ کریں بلکہ Albarkat at hot mail dot com پر ای میل کریں سامعین کرام اس سے پہلے تیرہ ستمبر دو ہزار آٹھ کو حضور تاج الشریعہ نے گجرات کے شہر پوربندر میں کیا فرمایا سنیے پہلے تو امیر ہوتا تھا تو زیور علم سے آراستہ ہوتا تھا اور نہیں ہوتا تھا تو وہ امیر اور عمرہ پہلے کے وہ علماء کے غلام ہوتے تھے اور اب تو امیر جو ہے جماعتوں کے امیر جو ہیں وہ اب علماء سے بھی نہیں آ جائے وہ خود بڑے علامہ ہیں خود ہی بڑے فاضل ہیں اور ان کے جو ہے مفتیان کرام کا یہ حال ہے جو ابھی آپ سن چکے اور کوئی نہیں ملا اعلیٰ حضرت سے جو کام کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے وہ استعمال کیا اور وہ بھی جو ہے ایسا ان کے اوپر جو وہ رکھی کہ جس کا جو ہے ان کے بتاوا میں نام و نشان نہیں ہے اور فوٹو جیسی جو ہے حرام کو جو جس کی غربت پر اجماع ہے اور جس کی حرمت پر جو ہے احادیث البن مانا کی حد تک پہنچی ہوئی ہے اس کو یاد جائز کرنے کے لیے اور اس بد مذہبی اور بدعقیدگی کا رواج دینے کے لیے اس کی تہمت عالت رکھی جس سے حالت بنی ہے عظیم البرکت فاضل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا رسالہ پڑھیے عطا القدیر کی حکم تصویر اس کے اندر جو ہے صاف صاف جو ہے یہ اس کا اتنا اور نچوڑ ہے کہ تصویر کھینچنا کھینچوانا بنانا بنوانا وہ کس کسی طور پر بنے طریقے اور اس کے جو ہے بنانے کے جو ہے ترکیبیں وہ کتنی جو ہے حادث ہوئی اور کتنی اور حادث ہوں گی اسی خاص طریقے کی جو ہے کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے سر سرکار نے شاہ فرمایا اشد اللہ سے زیادہ عذاب جو ہے اللہ کے حکم میں اللہ کے نزدیک تصویر کھینچنے والوں پر ہوگا بنوانے والوں پر ہوگا اب اس کے لیے جو ہے اس قدر زور لگایا جا رہا ہے اور اس کی تہمت حضرت کے اوپر رکھی جا رہی ہے یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور سمجھ دے اور وہ علماء اہل سنت و جماعت جو ذمہ دار علماء ہیں ان کی طرف جو ہے اپنی اپنا رجوع کریں اور اگر ان کے اندر لیاقت ہے اعلیٰ حضرت کے فتابہ کو سمجھنے کی تو ان کے فتابہ سے اور ان کے مسلک سے روگردانی نہ کریں اسی میں سلام ہے اسی طرح فروری دو ہزار نو میں ناگپور کی تقریر میں حضور تاج الشریعہ نے دیدار کا رد فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا وہ میری مریدی سے خارج ہے اور اس کی خلافت منسوخ ہے اس سے حضرت قریب ہے اور بریلی لوگ جاتے ہیں میری بریلی والوں سے جانے والوں سے یہی گزارش ہے ان کو یہی نصیحت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پر جاؤ اور جہاں پر کے اعلیٰ حضرت کی صحیح طور پر جو ہے دعوت ہو اسی جذبے میں شریک ہو اور جو اتحاد ملت کا جلسہ ہو جہاں پر جو ہے جس گراؤنڈ میں جو ہے اتحاد ملت کے جو ہے نارے لگ سکتے ہو اور جہاں پر جو ہے اتحاد ملت کو جو ہے فروغ دیا جاتا ہو اور جو اتحاد ملت کے قائل ہو کسی طور پر اس سے وابستہ ہو تمہارا جو ہے وہاں پر جو ہے جانا جائز نہیں ہے اور میں ان مولویوں سے بھی کہوں گا جو اتحاد ملت کچارے والوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کئی لے کر بیٹھ رہے ہیں اور ان سے آ رہا کے موقع پر اور دوسرے موقع پر جو ہے جو وہاں پر نظر آتے ہیں خدا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولویوں کا معاملہ جو ہے وہ عوام سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے عوام کو جو آپ کے پیرو ہیں ان کے ایمان کو بچا اور اب ظلم یہ ہونے لگا کہ پہلے بدعملی بدعملی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بدعملی ہے اور یہ گناہ ہے برا سمجھتے تھے اور سنیما کو لوگ برا سمجھتے تھے چھپ چھپ کر کے سنیما دیکھتے تھے جب سے یہ ٹی وی اور ویڈیو نکلا اور اس کے بعد سے جب سے کچھ لوگوں نے اس کے سلسلے میں جو ہے فتوے دیے اور لکھنا شروع کیا اور یہ ہے کہ سد الشریعہ اور اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا اور ان کی باتوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ٹی وی اور ویڈیو میں جو کچھ آتا ہے وہ آئینے کا آتا ہے نہیں ہے یہ اعلیٰ حضرت پر الزام ہے جھوٹ ہے اعلیٰ حضرت کسی عمارت سدو شریعہ کسی بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو ہے ٹی وی اور ویڈیو کی جو ہے اجازت دی ہو عطاقیر حکم تصویر پڑھ لو اس کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے قاضی خان سے یہ جو لیا نقل کیا ہے عام طور پر مسئلہ یوں مشہور ہے کہ تصویر اگر جائے عظمت میں رکھی ہوئی ہے دیوار پر چشمہ ہے چھت کے اوپر ہے یا جائیں بائیں جو ہے دیوار پر ہے یا مسلی کے سامنے ہے تو اس کا لگانا چشمہ کرنا جو ہے جائز نہیں ہے تو تصویر کی عام طور پر یہ غلطیں ہوتی ہیں اس کی نمائش ہوتی ہے اعلی حضرت نے ایک دیا آج یہاں سے نقل کیا کہ ایک شخص جو ہے تصویر کو دیوار پر نہیں لگاتا اور چھت پر نہیں رکھتا جائے پر نہیں رکھتا ہے وقت میں اس اس نے کو محفوظ رکھا ہے حضرت تاجی خان نے فرمایا کہ وہ اس کا وقت میں رکھنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ کبھی بھی نکال کر کے دیکھے گا تو یہ جزیہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بیوی اور بیویوں کا جو ہے نہیں کیا ہے بیوی اور بیویوں کیا ہے یہ تصویروں کا وقت ہے جس پر جو ہے الیکٹرانی کے ذریعے سے جو ہے پردے کے اوپر جو ہے وہ تصویر جو ہے نکال کر کے دے دی جاتی ہے تو ان باتوں پر جو ہے اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا کچھ اسی لیے میں نے کہا کچھ لوگ مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور مشرق اعلی حضرت سے دور کرنے پر لگے ہوئے ہیں خود بھی دور ہو رہے ہیں اور پھر یہ کہ دیدار حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے جلوے سے بہتر کس کا جلوہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ اللہ علیہ السلام کے بہتر کے جلوے سے بہتر کس کا جلوہ انبیاء کے جلوے سے بہتر کس کا جلوہ حضور نے اپنی تصویر کبھی نہیں بنوائی اور حضور کے صحابہ نے حضور کی تصویر کبھی نہیں اتاری اور حضور نے انبیاء کی تصویروں کو جو ہے کعبے میں باقی نہیں رکھا آج کون سے مولوی کا کون سے پیر کا جو ہے جلوہ حضور کے جلوے سے بہتر ہے کہ اس کو جو ہے ٹی وی پر دکھایا اپنے ایمان کی خیر بنائے اور بدعملی جو بدعملی ہے بدعملی کو بدعملی سمجھ کر کے جو ہے کرے تو گناہ معاف ہو جائے گا لیکن بدعملی کو اگر جو ہے بات کر کے اور وہی سمجھ کر کے جائے سمجھ کر کرے گا تو ایمان بھی جائے اور میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے جس کو خلافت دی ہے وہ کسی تنظیم سے جڑا ہوا ہو بشکل علم و عمل اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کی شکت ہے پر میری خلافت جو ہے جس کے لیے یہ ہے عام ہے یہ روز جو حریف ہے اور علم و عمل کی شکت کے نہیں اندر نہیں پائی جاتی اور مسلک اعلیٰ حضرت پر منحرف ہے وہ میری خلافت کا مسئلہ مطلب ہے سے سلے میں لوگ مرید بھی ہیں اور اعلیٰ کے مسلک کا نام بھی لیتے ہیں لیکن مسلک کے اعلیٰ حضرت بہت سے لوگوں کو کھٹک رہا ہے ایک ممبئی میں مرید ہے اور ہم نے کہا مسلک کے اہل حضرت نہیں خبر میں مسلک قبر میں نہیں پوجا جائے گا وہ مرید مرید نہیں رہا بلکہ وہ ہے وہ سنی نہیں رہا اور اس نے جایا اپنی خلاف واضی جس نے یہ کہا کہ مطلب قبر میں نہیں پوجا جائے گا اس نے بہادر کی بولی بولی اور یہ بہادر کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ اور جو بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آج بھی گئے ان کی بولی بولنے لگے اور مجھے معلوم نہیں میرے کان میں یہ بات بھی آئی کہ اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنت ہماری راہ میں جو ہے حضرت ہماری راہ میں جو ہے بہت بڑا روڑا ہے اللہ کرے یہ خبر غلط ہو اور جن لوگوں نے یہ کہا تو اپنے ایمان کی وہ خیر بنائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے جو ہے ہوشیار رہنے کی اور اللہ فرمایا اور عوام میں جنت کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کرتا ہوں کہ جو ایسی بولی بولے وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو تمہارا کیسا ہی شاہی نہ ہو تمہارا اگر ایمان پیارا رہا ہے تو صحابہ کی روی پر جو ہے صحابہ نے اپنے اپنے گوشوں کو اپنے شہیدوں کو جو ہے حضور کے کے لیے جو ہے قربان کیا کیا کیا ان ان کو کو نثار قتل تم یہ نہیں کر سکتے تو ان کو دل سے سکتے اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان کی محبت کو دل سے نکال سکتے ہو اور اپنے ایمان کو بچا یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور عالم صلی اللہ تبارک و محبت پر ان کی سنت پر ان کے مسلک پر ہمیں آپ کو سب کو قائم رکھے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد مسلک اعلیٰ آئندہ جماعت زندہ اور ہمیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی محبت پر قائم رکھے حضور ہی کی محبت پر ہمارا آتما فرمائے وہ آپ کو معزز برادران اہل سنت اگر آپ کو حضور تاج شریعہ سے محبت ہے اگر آپ کو مرکز اہل سنت سے عقیدت ہے تو ایک کام ضرور کریں اپنا موبائل نکالیں اور صرف اتنا لکھیں مرکز ایس ایم ایس اور nine two one nine five nine two one nine five پر بھیج دیں یعنی ایس ایم ایس کر دیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن و حدیث کے ارشادات اور دینی مسائل کے مفت ایس ایم ایس بھیجنا اس کا واحد مقصد ہے نہیں بلکہ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں ہر موبائل کو مرکز ایس ایم ایس سے جوڑ دیا جائے جو حضور تاج الشریعہ کی نگرانی میں چل رہا ہے تاکہ مرکز اہل سنت کی خبریں ہر شخص تک پہنچائی جا سکے جو مسئلے غلط مشہور ہو جائے ان میں صحیح حکم بتایا جا سکے سنی مسلمانوں کی آواز حکومت تک پہنچائی جا سکے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جب حضور تاج الشریعہ کا کوئی خاص پیغام قوم کے نام آئے تو ہر موبائل تک پہنچ جائے اس کے لیے آپ موبائل میں صرف مرکز ایس ایم ایس اس طرح ملا کر لکھیں کہ ایک لفظ معلوم ہو بیچ میں گیپ یا نقطہ نہ دیں اتنا لکھ کر ایس ایم ایس کر دیں تو پھر دوبارہ موبائل میں لکھیں رضوی ایس ایم ایس اسی طرح ملا کر کہ ایک لفظ معلوم ہو اور بیچ میں گیپ یا نقطہ نہ دیں اور اسے بھی nine two one nine five nine two one nine five پر ایس ایم ایس کر دیں رضوی ایس ایم ایس کی spelling R A Z V I S M S S M S کے اس اعلان کا رنگین پوسٹر اردو اور ہندی زبان میں اسی سی ڈی میں موجود ہے آپ سے گزارش ہے کہ جتنی ہو سکے اس کی پرنٹ نکلوا کر اپنے شہر کی مسجدوں میں ضرور لگوائیے اور ثواب جاریہ کے مستحق اسی طرح کرناٹک کے شہر حویری میں سولہ اکتوبر دو ہزار نو کی تقریر میں بھی آپ نے صاف طور پر دعوت اسلامی سے ناراضگی اور اس سے دور رہنے کا اعلان فرما دیا یہ کوئی نیا دین نہیں ہے یہ وہی دین ہے جس کا نام ہے یہ سنت ہے اور مستق سنت یہی اللہ کا اور رسول اللہ کا اور رسول اللہ کے بتائے سے صحابہ کرام کا دین ہے اہل سنت کا ہے بے پار یہی مستقی اعلیٰ حضرت ہے اہل سنت کا چاہے بیرا اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ کی ہے یہی مسلک دین ہے اور جو اس دین پر قائم ہے تو ابھی تو خیریت ہے ابھی ہم اسی نبے پرسینٹ سے ظاہر ہیں خاص کا اگر اس دین پر رہتی دنیا میں کوئی ایک رہ جائے تو وہی امت ہے وہی جماعت ہے یہ جماعت اسلامی جماعت نہیں ہے تبلیغی جماعت جماعت نہیں ہے اب کچھ لوگوں نے ان کی دیکھا دیکھی دعوت اسلامی اپنی تنظیم کا نام رکھ لیا اور ان کی سامعین کرام کرام کرام کرام ان تعالیٰ اس ڈی کے ایڈیشن نمبر دو میں ہم ثبوت اور حوالوں کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طرح دعوت اسلامی جماعت اسلامی کے رنگ پر چلی ہے اور جماعت اسلامی کے امیر ابو العلی مودودی اور دعوت اسلامی کے امیر کے مزاج اور تعلیمات میں کیا مشابہت ہے سامعین کرام اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو یہ سی ڈی نمبر ایک ہے جس میں نوری نسبت سے چودہ ٹریک ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے گیارہ نئے ٹریک یعنی رسوی نسبت سے کل پچیس ٹریک ہوں گے اس میں ہم اکابر اہل سنت مرکز اہل سنت اور مرکزی الفتا بریلی شریف کو کمزور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ایک ناپاک سازش کو بے نقاب کریں گے اس میں ہندوستان اور پاکستان کی ان عظیم خان اور جید و مشہور علماء کی زبانی دعوت اسلامی کا زبردست رد ہوگا جو آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا اس لیے سی ڈی نمبر دو حاصل کرنا نہ بھولیں اس کے لیے موبائل میں لکھیں ٹی سی ڈی اور اسی اسی بہتر پچہتر پچہتر پر ایس ایم ایس کر دیں ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایم ایس نہ کریں بلکہ ٹی سی ڈی لکھ کر Albarkat at hot mail dot com پر ای میل کر دیں موبائل نمبر دوبارہ سنیں eight zero eight zero seven two seven five seven five email کی spelling A L B A